سیکنڈ چیپٹر مدافعانہ جنگ گزشتہ بحث سے یہ امر اچھی طرح واضح ہو گیا ہوگا کہ قرآن کی تعلیم اپنے پیروؤں میں حمایت حق کی ایسی ناقابل تسخیر روح پیدا کرنا چاہتی ہے جس سے ان کے اندر کسی حال میں بدی اور شرارت کے آگے سر جھکانے اور ظلم و تغیان کے تسلط کو قبول کرنے کی کمزوری پیدا نہ ہونے پائے قرآن تعلیم کے مطابق انسان کی سب سے بڑی ذلت یہ ہے کہ وہ اپنے عیش و آرام یا مال و دولت یا اہل و عیال کی محبت میں مبتلا ہو کر حفاظت حق کی سختیوں سے ڈرنے لگے اور باطل کو طاقتور دیکھ کر اس کی غلامی قبول کرنے کے لیے آمادہ ہو جائے یہ ذوف جو در حقیقت جسم و جان کا ذوف نہیں بلکہ قلب و ایمان کا ذوف ہے جب کسی قوم میں پیدا ہو جاتا ہے تو اس کے اندر سے عزت و شرافت کے تمام احساسات خود بخود دور ہو جاتے ہیں اور اس اعلائے حق کی اعلیٰ خدمت کو انجام دینا تو درکنار وہ خود اپنے آپ کو بھی حق کے راستے پر قائم رکھنے میں کامیاب نہیں رہ سکتی جسم کی غلامی کو لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کی بندشیں صرف اوپر ہی اوپر رہتی ہیں اور قلب و روح تک ان کا اثر نہیں پہنچتا مگر حقیقت یہ ہے کہ جسم کے غلام ہونے سے پہلے روح غلام ہو چکتی ہے اور جسم غلامی کا غیرت چکن اور ذلت انگیز لباس پہنتا ہی اس وقت ہے جب روح غیرت و حمیت کے جوہر سے آری ہو جاتی ہے اور عزت و شرافت کا احساس اس سے رخصت ہو چکا ہوتا ہے پس جو قوم اپنی کمزوری اور بزدلی کے باعث اپنے حقوق کے تحفظ میں کوتاہی برتتی ہے اور شرارت کو طاقتور دیکھ کر اس کی اطاعت پر آمادہ ہو جاتی ہے اس میں یہ قوت کبھی باقی نہیں رہتی اور رہ نہیں سکتی کہ اپنے شاعر اپنے آداب اپنے قوانین اور اپنے دینی اور اخلاقی اصولوں پر سختی سے قائم رہے اور اپنے اجتماعی نظام کو ٹوٹنے نہ دے پھر جب کہ حق اور باطل دونوں بہم زد ہیں اور ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے تو یہ کیوں کر ممکن ہے کہ ایک قوم باطل کی غلامی قبول کرنے کے بعد بھی حق کی بندگی پر قائم رہے اور ایک سے ابدیت کا رشتہ جوڑ کر دوسرے کے رشتہ ابدیت کو ٹوٹنے سے محفوظ رکھے حق کی فطرت تو یکتائی پسند ہے وہ باطل کو اپنا سہیم اور شریک بنا کر کبھی ایسی تقسیم نہیں کر سکتا کہ آدھا میرا ہے اور آدھا تیرا اس لیے جس کسی کو اس کی بندگی کرنی ہو اسے باطل کی بندگی چھوڑنی پڑے گی اور اپنی گردن کو دوسری تمام بندگیوں کے توق اور زنجیر سے خالی رکھنا پڑے گا قرآن جو در حقیقت صحیفہ فطرت ہے فطرت کے اس راز کو پوری طرح ملحوظ رکھتا ہے اسی بنا پر اس نے انسان کو صرف دو راہیں بتائی ہیں یا موت یا شرف زندگی بے شرف کی تیسری راہ اس نے نہیں بتائی چاہے اس کے بد نصیب پیروؤں نے اپنے ایمان کی کمزوری اور حوصلے کی پستی سے اس کو خود اختیار کر لیا ہو وہ تو اس زندگی کو ذلت اور مسکنت قرار دیتا ہے اللہ کے غضب سے تعبیر کرتا ہے اسے ان قوموں کی خصوصیت بتاتا ہے جو اپنی بزدلی اور خشیت ماں سوا اللہ کے باعث اپنے تئیں کہرے الہی کا مستوجب بنا لیتی ہیں اور اس کی زبان میں اس دلیل زندگی کو اختیار کر لینا اپنے اوپر ظلم کرنا ہے قرآن نے ایسے لوگوں کو جو اس زندگی پر راضی ہو جائیں خسران اور نامرادی کی یہ وعید سنائی ہے ترجمہ جن لوگوں کی روحوں کو فرشتوں نے اس حال میں قبض کیا کہ وہ خود اپنے نفس پر ظلم کر رہے تھے تو انہوں نے ان سے پوچھا کہ تم یہ کس حال میں جی رہے تھے انہوں نے کہا کہ ہم زمین میں کمزور تھے فرشتوں نے کہا کیا اللہ کی زمین وسیع نہ تھی کہ تم اس جگہ کو چھوڑ کر نکل جاتے ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بہت ہی بری جائے قرار ہے سورہ نساء غور کرو کہ یہ غیرت ملی کی کیسی روشن تعلیم ہے اپنے آپ کو کمزور سمجھ کر غیر حق کی اطاعت پر راضی ہو جانے والوں کو اپنے اوپر آپ ظلم کرنے والا کہا جا رہا ہے ان سے پوچھا جاتا ہے کہ تم نے یہ ذلت کیوں قبول کی وہ کمزوری اور ذوف کا عذر پیش کرتے ہیں تو قبول نہیں ہوتا جواب ملتا ہے کہ اگر تم کمزور ہی تھے تو اس ذلت کے قبول کرنے سے بہتر تھا کہ گھر چھوڑ کر نکل جاتے اور کسی ایسی جگہ جا رہتے جہاں اپنے ایمان اور ضمیر کے خلاف زندگی بسر کرنے کی مجبوری نہ ہوتی تن کے آرام و آسائش کی خاطر بندگی باطل کی ذلت کیوں گوارہ کر لی آخر اسی جرم کی پاداش میں انہیں ذلت و نامرادی کے اس گڑھے کی طرف پھینک دیا جاتا ہے جس کا نام جہنم ہے اور یقیناً اس سے زیادہ بری جائے بازگشت اور کوئی نہیں ہے یہ آیت ان مسلمانوں کے بارے میں نازل ہوئی تھی جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور عام مسلمانوں کی ہجرت کے بعد مکہ میں رہ گئے تھے اور جنہوں نے اپنے گھر بار کے آرام اپنے کاروبار اور اپنی جائیدادوں کی خاطر کفر کے اس ماحول میں رہنا قبول کر لیا تھا جس میں وہ اپنے ایمان اور اعتقاد کے مطابق اسلامی زندگی بسر نہ کر سکتے تھے بلکہ کفار سے دبے ہوئے ہونے کے باعث بہت سے کافرانہ طریقے اختیار کرنے پر مجبور تھے حتیٰ کہ اسی دباؤ کی وجہ سے آخر کار انہیں کفار کی فوج میں شامل ہو کر مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لیے بدر کے میدان جنگ میں آنا پڑا